ابو بکر شعبہ بن عیاش نے بیان کیا ان سے ابو حسین عثمان بن عاصم نے اور ان سے ابو دوحہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ کلمہ حسب اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں یعنی قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے ان سے ڈرو لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا جوش ایمان بڑھا دیا اور یہ مسلمان بولے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار پانچ سو تریسٹھ